دیتے حضرت کو ادھر کی ادھر کی بس ایسی باتیں کر رہے ہیں او وقت لگا دیتے حضرت کو کھڑا کیا ہوا ہے مقصد کیا ہوتا ایک مقصد تو اندر سے حضرت کو تنگ کرنا ایزا دینا مقصود ہوتا تھا من اللہ اور دوسرا لوگوں کو دکھانا کہ لوگ سمجھیں کہ یہ حضرت کا کوئی خاص آدمی ہے کہ اتنی دیر ہو گئی حضرت اس کے ساتھ کھڑے ہیں سمجھا نا سی جی؟ اللہ نے فرمایا کہ مہربانی کرو جو بھی میرے پیغمبر کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کرے پہلے صدقہ دے کیا دے پہلے صدقہ دے پھر میرے پیغمبر کے ساتھ بات کرے جان ہی چھوٹ گئی کرے سمجھا نہ صحیح پھر کوئی بھی نہ آوے آئے یادین آ بنو اے ایمان والے ہو ادا نہ جائے تم جب کہ کان میں بات کہنا چاہو تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فقط دے مو بس آگے بھیجو تم بات کرنے سے پہلے نجوا کم اپنی بات سے پہلے صدقہ خیر الحکوم سمرائے اولا کیا لکھا ہے یہ بہتر ہے واسطے تمہارے بیتبار ثواب کے بیتبار ثواب کے یہ بہتر ہے واسطے تمہارے آپ ہارو نمبر دوم اور پاکی کا ذریعہ ہے گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے ہاں،, ہاں اگر کوئی مجبور ہے بیچارہ غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہے مجبور بات بھی ضرور کرنی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ بغیر صدقے کے بات کر سکتا ہے سلم دو پس اگر کیا لکھا ہے حضرت رخصت ہے ہاں پس اگر نہ پاؤ تم نہ پاؤ تم کیا نہ پاؤ لمتا جدو کا مفول لکھا ہے ماں بے ہی ماں سدا وہ مال جس کے ساتھ تم صدقے ادا کرو سمجھا اور حضرت سلمتا جدو شرط ہے اس کی جزا نیچے مقدر ہے اور ضرورت پڑے سرگوشی کی اور اگر تم نہ پاؤ ماتا ہونا اور ضرورت پڑے سرگوشی کی شک اللہ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں آیا ڈر گئے ہو تم یہ کہ آگے بھیجو تم آگے اپنے نجب ہے خدا تم بنایا اچھا سے حضرت پھر کچھ دنوں کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ یہ چودہ یا اٹھارہ دن حکم رہا بعد کہتے ہیں تھوڑی دیر حکم رہا پھر ختم ہو گیا حضرت علی کرم اللہ تعالی نے اس پر عمل کیا روایات میں ایسے آتا ہے اللہ عالم بھارت انہوں نے اس پر عمل کیا کہ اس وقت آپ کو کوئی ضروری بات کرنا تھی اور صدقہ آپ نے دیا اور بات کی پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اب جب حکم منسوخ ہو گیا تو منافقوں نے پھر آنا چھوڑ دیا کیوں اگر آپ پھر شروع کرتے تو لوگ کہتے جب صدقے کا حکم تھا تو نہیں کرتے تھے اب صدقے کا حکم ختم ہوا پھر آ گئے ہیں اس شرمندگی کی وجہ سے ان سے جان چھوٹ گئی ہمیشہ کے لیے ہاں اشفق تم آیا ڈر گئے تم یہ کہ بھیجو تم آگے اپنے نجوا کے صدقات پر جب کہ نہیں کرتے تم اور رجوع کر لیا اللہ پاک نے اوپر تمہارے مسلاتا طریق فوج نمبر اول طریقہ ہے پس قائم کرو تم نماز کو نمبر دو اور دو تم زکوٰۃ کو نمبر تین اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول پر چار لکھا ہے ہاں اور اللہ پاک خبردار ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بقیہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے کیا ہے اب حکم صدقے کا نہیں رہا مولانا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی یہ حکم وجوبی نہیں تھا پہلے بھی یہ حکم وجوبی استحبابی تھا کہ صدقہ دو اور بات کرو سمجھا اور اب بھی یہ حکم باقی ہے کہ اگر کسی عالم سے کسی بڑے حضرت سے ملنے کے لیے جانا ہو بات کرنی ہو تو صدقہ بھی ضرور دے دے بندہ لے جائے سمجھا بلکہ آپس میں مشورہ کرنا ہو تو صدقہ نکال دیا جائے تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ علیہ زجر برائے منافقین لکھا ہے تخویف اخروی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ منافق بےمان انہوں نے یہودیوں کے ساتھ دوستیاں رکھی ہوئی ہے مغزوب علیہم قوم کے ساتھ انہوں نے دوستیاں رکھی ہوئی ہیں لیکن بےمان ہیں ایسے سمجھا ان کے ساتھ بھی پورے نہیں ہیں نہ تمہارے ساتھ پورے نہ ان کے ساتھ مفاد وہاں سے ملے تو لے لیتے ہیں تم سے ملے تو لے لیتے ہیں آیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے طبل وصف اول حزب شیطان از قبیل زلال وصف اول حزب شیطان از قبیل زلال گمراہی ان کی صفت ہے جنہوں نے دوست بنایا ایک قوم کو جو غاز غضب کیا اللہ نے اوپر ان کے ناراض ہوا اللہ اوپر ان کے کون مراد ہیں یہود مراد لکھا ہے نا نیچے یہود مراد ہے ہم منکم نہیں ہے وہ پورے پورے تم سے اور نہ پورے پورے ان سے یہ پورے پورے کا کلمہ لکھا ہے جی، جی۔ نہیں ہے وہ پورے پورے تم سے اور نہ پورے پورے ان سے بھیا حلف ہونا جی۔ حلف کا دیبا دیبا حلف کا لوگوں کے سامنے جھوٹھی قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں اوپر جھوٹ کے بہم کے نیچے لکھا حالانکہ حالانکہ وہ خود بھی جانتے ہیں کیا جانتے ہیں دل میں کہ ہم جھوٹے ہیں دل میں جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں آج اللہ سمرہ اولا کیا لکھا ہے سمرہ اولا تیار کر رکھا اللہ نے ان کے لیے عذاب سخت ان اللہ تھا اس لیے کہ بے شک یہ لوگ برا ہے وہ جو ہیں یہ جی عمل کرتے ہیں ماں قانو کے نچل کا شرک و کفر نفاقن بے شک یہ لوگ برا ہیں وہ شرک و کفر نفاقن جو ہیں یہ کرتے ہیں سباب حلف چلکا ہے کہ بےمان قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ اپنی جان اور اپنا مال محفوظ کرنا چاہتے ہیں ان کو یقین ہے کہ اگر ہم نے قسمیں نہ کھائیں ہمارا نفاق کھل گیا تو یہ مسلمان وہاں بھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے ہمیں بھی قتل کریں گے ہمارے مال پر بھی قبضہ کریں گے جس طرح باقی یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اپنے مال اپنی جان بچانے کے لیے یہ جھوٹھی قسمیں کھاتے ہیں یہ ابتہ ہو سباب حلف لکھا ہے بنا لیا انہوں نے اپنی جھوٹھی قسموں کو جنا سبیل اللہ وصف تین اب قبیل ارلال لال از قبیلے پس روکتے ہیں وہ لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے فالح پل کا سمرائے ثانیہ پہلا سمرائے اللہ لہم عذابن شدیدا یہ دوسرا سمرائے پس اسی وجہ سے لہم کے نیچے کیا لکھا ہے اسی وجہ سے واسطے ان کے عذاب ہے مہین ان دلیل کرنے والا یعنی شدید ہونے کے ساتھ مہین بھی ہوگا شدید ہونے کے ساتھ مہین بھی ہوگا نہیں لکھا ہوا ہاں یہ نہیں ہے ہاں، لکھ لو لکھ لو فلاحم کے نیچے لکھ لو عذاب مہین کے نیچے یعنی شدید ہونے کے ساتھ مہین بھی ہوگا لکھ لیا شدید ہونے کے ساتھ مہین بھی ہوگا کرو مانا دلیل کرنے والا لن تو اموال اموالہم ہر نہیں دفاع کریں گے ان سے مال ان کے اور نہ اولادیں ان کی اللہ کے عذاب سے کسی چیز کو لنٹوکنیا پر لکھا ہے عذاب ہوتے وقت جی۔ چلتا ہے عذاب ہوتے وقت ہر کتنی اتفاق کریں گے ان سے مال ان کے اور نہ اولادیں ان کی اللہ کے عذاب سے کسی چیز کو الا تعین شدید و محین پیچھے عذاب شدید عذاب مہین محین ان تھا اب اس کی تعین اب عذاب کیا وہ آگ والا ہے یہ لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے وہ بھی تو اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے آگ کے اندر جو مجب سوہم اللہ وقت کیا چل ہے جس دن کے اٹھائے گا ان کو اللہ پاک سب کو فیال فون الف نمبر چار یعنی حلف کا عند اللہ وصف نمبر چار یعنی حلف حلفے اللہ کے ہاں بھی بےمان جھوٹھی قسمیں کھائیں گے بس قسمیں کھائیں گے اس اللہ کے لیے جس طرح کے قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے آئے گا کہ یہ لوگ قسمیں کھائیں گے ہے نا ما کنہ مشرقین یا اللہ ہم نے شرک کیا ہی نہیں سرے سے کبھی سمجھا نا سی یہ جھوٹھی قسمیں بھی کھائیں گے لوگ وجہ سب ہونا وصف نمبر پانچ سو فہمی و حماقت سو فہمی بےمان جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے کمال والے ہمیں بڑا ہنر آتا ہے کہ کیسے مولویوں کو ہم نے بے وقوف بنایا ہوا ہے ہاں ان کو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ علاش ہیں اوپر کچھ بھلی راہ کے ہیں کچھ بھلی اور اچھی راہ کے ہیں اللہ ان خبردار بے شک یہ لوگ یہی ہی ہیں بڑے جھوٹ ڈبل اور اصلی جھوٹ کہ خدا کے سامنے بھی جھوٹ سے نہ چوکے کہ خدا کے سامنے بھی جھوٹ سے نہ چوکے سمجھا نا سیزا علیہم الشیطان علت اوساف مذکورہ یہ مذکورہ اوساف جو ان کے گزرے ہیں نا سی طول کومن والا یا فون علقیبے والا سمجھا اتحز و ایمان ہم جنا والا اور کیا نام ہے یحلفون لہو والا یا سبون انہم والا یہ ساری اوصاف کی علت کیا ہے علت یہ کہ شیطان ان پر غلبہ حاصل کر چکا ہے استحوذ علیہم الشیطان غلبہ حاصل کر چکا ان پر شیطان فانساہم نتیجہ استحواذ نتیجہ استحواذ بس بھلا دیا ان کو یاد اللہ پاک کی الا یہ جماعت ہے شیطان کی منافق کس کی جماعت ہے کس کی جماعت ہے شیطان کی اللہ حزب شیطان انجام حزب شیطان انجام حزب شیطان خبردار بے شک جماعت شیطان کی وہی ہی ہیں خاصر اور تباہ بیت بار انجام کار کے بیتبار انجام کار کے یہی تباہ ہونے والے ہیں ان الدین سات دونو رسول حضرت ان الدین سے پہلے لکھا وجہ خسارا جی۔ کیا لکھا ہے اور پر عبارت ہے ساتھ کیوں نہ خاصر بنے جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اللہ دینا شک وہ لوگ جو مخاذ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ فی الضلینا بے شک بیچ بے قدر لوگوں کے ہوں گے فی الضلینہ بے قدر لوگوں کے اندر ہوں گے سمجھا سی بے قدر لوگوں کے اندر کاتب اللہ وجہ ازلیت لکھا ہے کیا وجہ نہ ہوں گے اس لیے کہ لکھ دیا ہے اللہ پاک نے سمجھا سی اپنے حکم عدلی کے اندر کہ البتہ ضرور غالب آؤں گا میں اور قاصد میرے رسول میرے آخر کار آخر کار میں اور میرے رسول غالب آئیں گے اللہ اللہ تھا اس لیے کہ بے شک اللہ بڑی طاقت والا عزیز ان بڑا غالب ہے لا تجد قوما وقف حزب اللہ یعنی ترک ہے اللہ کی جماعت جو ہے ان کی ہی صفت یہ ہے کہ وہ کسی کافر مشرق سے دوستی نہیں رکھتے نہیں پائے گا تو کسی قوم کو جو ایمان لائیں وہ اللہ پاک پر اور پچھلے دن پر دوستیاں رکھتے ہوں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اگر کے ہوئے باپ ان کے اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں یا بیٹے ان کے یا بھائی ان کے یا کمبا ان کا باپ کیوں نہ ہو بیٹا کیوں نہ ہو بھائی کیوں نہ ہو شرطے کہ اللہ رسول کا مخالف ہے تو ان کی دوستی ان کے ساتھ نہیں ہوگی سبحان اللہ ابو سفیان سارے کہلو رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہاں عثمان غنی بھی بڑا مظلوم ہے حضرت ابو سفیان بھی مظلوم حضرت معاویہ بھی مظلوم سمجھا سنگھ ہے کالی پگڑی والا دائیں جانب الماری سے متصل نیند کر رہا ہے دائیں جانب یہ ہے یہ ہے کون ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک مشرق تھے اور حضرت کو ملنے کے لیے آئے وہ مسئلہ تھا سلو والا خرید رہی تو اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آئے بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی ہماری اماں ہے ام حبیبہ حضرت معاویہ کی بہن ہے ابو سفیان کی بیٹی ہے نبی علیہ السلام کی بیوی ہے نبی علیہ السلام کا بستر بچھا ہوا تھا ابو سفیان رضی اللہ کو حالت شرک میں اس پر بیٹھنے لگا ام حبیبہ نے جلدی جلدی بستر لپیٹ دیا اپنے باپ کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دیا ابو سفیان بھی تو بڑا سمجھدار آدمی تھا سردار تھا آخر اس نے دیکھ لیا اور سمجھ گیا بات اس نے کہا یہ بستر نے کیوں لپیٹا ہے کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے سمجھ رہے ہو میں اس بستر کے لائق نہیں یا یہ بستر میرے اس نے کہا تو اس بستر کے لائق نہیں ہے بیٹی جواب دیتی ہے اپنے کانو آبا ہوں بیٹی کہتی ہے اپنے باپ کو کہ تو اس بستر کے لائق اس نے کہا کیوں بیٹی نے کہا کہ تو مشرق ہے اور تو ہے پلید اور یہ بستر ہے پاک یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو اس بستر کے لائق نہیں ہے بڑی بات ہے بیٹی ہو کر باپ کو یہ جواب دے رہی ہے بلو کون وہ آبا او ابنا اہم او اخوان اہم او عشیرت اہم سبحان اللہ ابو عبیدہ ابن الجرا رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ شام کا گورنر ہے شام کا پوری دنیا کا جو سرسبز و شاداب اور خوشحال علاقہ تھا حضرت عمر جو گئے تو ابو عبیدہ کو کہا کہ میں تیرے گھر داخل ہونا چاہتا ہوں ابو عبیدہ نے کہا نہیں میرے گھر تو داخل نہ ہو عمر نے کہا میں ضرور داخل ہوں گا ابو عبیدہ نے کہا اگر تو میرے گھر میں داخل ہوگا تو سوا رونے کے تجھے اور کچھ بھی نہیں ملے گا عمر نے کہا نہیں بس میں داخل ہوتا ہوں حضرت عمر جو گئے تو گھر میں دیکھا کچا گھر آئے ایک مشک پانی کی رکھی ہوئی ہے اور چند خشک روٹی کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں عمر نے کہا تمہارا سامان کہاں ہے ابو بیدا گھر کا یہ تو خالی ہے ابو بیدا نے کہا ہمارا سامان کوئی نہیں ہے بس یہی سامان ہے جو تیرے سامنے ہے جی حضرت عمر دیکھ کر رونے لگ گئے اور ایک لفظ کہا بڑا عجیب حضرت عمر نے کہا اے ابو بیدا اللہ اپنے دنیا نے سب کو تبدیل کر دیا لیکن تو تبدیل نہیں ہوا دنیا نے سب کو تبدیل کر دیا لیکن تو تبدیل نہیں ہوا آخر حضرت عمر رو پڑے رو کر باہر واپس آ گئے یہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی اس کا باپ مشرق تھا غزوہ عہد کے اندر جناب من اس کا باپ جو ہے اس کو تلاش کر رہا تھا کہ مجھے ملے اور میں اس کو قتل کروں ابو عبیدہ دیکھتے اور کنی کترا جاتے کہ باپ ہے میں باپ کو کیا کہوں لیکن باپ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا پیچھے لگا رہا ادھر سے ادھر سے آخر ابو عبیدہ نے باپ کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا باپ کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے باپ کو قتل کر دیا باپ کو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ولو کانو آبا مومن میرے صحابہ جو ہیں یہ حزب اللہ ہیں یہ میری جماعت ہیں ان کا باپ بھی اگر میرا دشمن ہو تو یہ اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ ہاں بڑی بات ہے جی باپ کو قتل کرنا بڑی بات ہے ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اللہ کی راہ کے اندر اللہ نے جی عجت نازل فرمائی لاتا جدید قومی یؤمنون ہے و رسول بل جو مل آخر جو وادہ منحد اللہ و رسول آبا جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے نے کہا ابا تو کئی دفعہ میرے وار میں آیا لیکن میں نے باپ سمجھ کر تجھے چھوڑ دیا ابو بکر نے کہا اگر تو میرے وار میں آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا میں تجھے نہ چھوڑتا فرمایا ولو کانو آبا ہم او ابنا صحابہ کرام کی یہ صفت تھی تو کتنی بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں علیہ وہ منافق تھے جی یا کہتے ہیں تھے تو مسلمان لیکن خائن تھے فلانی بیماری تھی فلانی بیماری تھی اے مودودی علیہ ما علیہ جی بلو کانو آبا او آباہ کہہ لو رضی اللہ تعالی ہاں اور اگر ہوں میں وہ باپ ان کے یا بیٹے ان کے یا بھائی ان کے او آشیرہ تو ہم یا کمبا قبیلہ ان کا کمبا قبیلہ کیوں نہ ہو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتے الا ایک ہمراہ اولا دنیا تھمرا جی، جی، اولا دنیا دنیا کا نتیجہ چاہے یہ لوگ کاتا بافی قلوبہم سبحان اللہ لکھ دیا ہے اللہ پاک نے ان کے ان کے ان کے دلوں کے اندر اپنے اگلی قلم سے اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے کیا لکھ دیا ہے ہاں لکھ دیا ہے اللہ نے ان کے الواح قلوب پر اگلی قلم کے ساتھ کیا لکھ دیا ہے المان ایمان ایمان لکھ دیا اگلی قلم سے نہ صرف زبان پر نہ قلوب کے نیچے نہیں لکھا ہوا اوپر لکھ لو اوپر لکھ لو نہ صرف نہ صرف زبان پر قلوب کے اوپر لکھ لو نہ صرف زبان پر ان کے دلوں پر اللہ نے لکھ دیا ایمان نہ صرف زبان پر لکھ لیا نہ صرف زبان پر بلکہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا وہ ایادہ ہوں اور نمبر دو اور تقویت پہنچائی انہیں بے روح ساتھ فیض غیبی کے اپنی طرف سے اپنی طرف سے فیض غیبی کے ساتھ اللہ نے ان کو تقویت دی ہے وہ لوم سمرے اخرویہ اور داخل کرے گا ان کو باغات کے اندر جنات ان کے نیچے جسمانی لکھا ہے داخل کرے گا ان کو باغات کے اندر بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہرے ہمیشہ رہنے والے بیچ ان باغات کے رضی اللہ جنت روحانی ہے اور دیکھو ہے باوجہ اس کے کہ انہوں نے صرف مولا کی خاطر ساری دنیا کو ناراض کیا باوجہ اس کے کہ انہوں نے صرف مولا کی خاطر ساری دنیا کو ناراض کیا رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اللہ ان سے و رضو عن اور وہ راضی ہو گئے اس اللہ پاک سے الا حزب اللہ الا کا الاحکا حزب اللہ یہ جماعت ہے اللہ پاک یہ اللہ کی جماعت ہے اللہ ان حزب اللہ المفلحون انجام حزب اللہ نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو اللہ ان کے نیچے انجام حزب اللہ اللہ کی جماعت کا انجام کیا ہے خبردار بے شک جماعت اللہ کی وہی ہی ہے کامیاب ہونے والی اللہ کی جماعت کامیاب ہے تو سن رہے ہو صحابہ کس کی جماعت ہے اللہ کی جماعت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ پر جہاں بھی اعتراض آیا اللہ نے خود جواب دیا ہے اللہ نے منافق کہتے تھے پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ کی ابتدا میں انو امن و کما آمن صفاہا یہ تو بے وقوف ہے اللہ نے فرما خبردار اللہ ان ہم صفاہ اللہ ان میرے صحابہ پاگل نہیں ہیں بلکہ یہ کہنے والے منافق بےمان خود پاگل ہیں سمجھ رہے ہو اللہ جواب دیتا ہے صحابہ کی طرف سورہ حشر کا مقبل کے ساتھ ربط عرض کر چکا ہوں صبح واقعہ سن لو پھر شاء اللہ عرض کرتا ہوں سورہ مجادلہ کے اندر جو بڑے منافق تھے ان پر زجرات تھیں اب سورہ حشر کے اندر جو کم تر درجے کے منافق تھے ان پر زجرات ہیں لیکن اس کے اندر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے وہ سمجھ لو واقعہ یہ ہے کہ سن چار ہجری کے اندر عامر بن امیہ زمری ایک صحابی تھا رضی اللہ تعالیٰ نو اس کے ہاتھ سے دو آدمی قتل ہو گئے دو آدمی کیا ہو گئے قتل ہو گئے اس نے آ کر خوش ہو کر حضرت کو اطلاع دی کہ فلاں قبیلے کے دو کافر میں مار آیا ہوں فلاں قبیلے کے دو کافر میں مار آیا ہوں آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ وہ تو ہمارے معاہد تھے کیا تھے ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ تھا اور معاہدے کا قتل کرنا ذمہ کا قتل کرنا جائز نہیں ہے اب میں ان کو دیت دوں گا اب دیت دو آدمیوں کی دو سو اونٹ بن گئے حضرت نے چندہ کیا اور بنو نذیر کافر تھے بےمان یہودی تھے جو مدینہ منورہ سے دو میل کے فاصلے پر بیٹھے تھے وہ انہوں نے بھی حضرت کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا اور اصول یہ تھا کہ جب کسی ایک معاہد پر کوئی ذمہ داری آ جاتی تو وہ تمام لوگ اس میں حصہ ملایا کرتے تھے حضرت صحابہ کو لے کر کچھ صحابہ کو گئے بنو نذیر کے پاس کہ میاں ہمارے آدمی سے اس طرح قتل ہو گئے ہیں دو ان کے اندر دیت دینی ہے اور تم ہمارے چونکہ معاہدے اس لیے تم بھی ہمارا ساتھ دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیوار کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھو اور ہم چندہ کر کے آپ کو دیتے ہیں بئیمانوں نے جا کر آپس میں مشورہ کیا کہ کوئی آدمی پیچھے سے دیوار پر چڑھ کر چکی کا پتھر حضرت کے اوپر ڈالے کہ حضرت پر موت واقع ہو جائے جان چھوٹ جائے وہ یہ مشورہ کر رہے تھے حضرت کو اللہ نے وہی کے ذریعے اطلاع کر دی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو نہ بتایا چپ کر کے وہاں سے اٹھ پڑے اٹھے تو کچھ دیر جب ہوئی تو صحابہ اٹھے کے ادھر ادھر دیکھیں حضرت کہاں گئے پہلے تو سمجھا کہ قضاء حضرت کے لیے جا رہے ہیں تو پھر جو ادھر ادھر تلاش کی حضرت نہ ملے خبر لگی کہ حضرت تو مدینے پہنچ گئے سمجھا نہ سر جی؟ صحابہ واپس آ گئے یہاں مدینے آ کر حضرت نے پیغام بھیج دیا بنو نذیر کے پاس تو تم نے بدعزی کیا میرے قتل کا ارادہ کیا ہے تمہیں دس دن کی مہلت ہے دس دن کے اندر جہاں نکل جا سکتے ہو جاؤ نکل جاؤ ورنہ ہم تمہارا محاصرہ کریں گے تمہیں قتل کریں گے اور تمہارے مال چھینیں گے وہ ڈر گئے انہوں نے بھی ارادہ کیا کہ ہم نکل جائیں عبداللہ ابن ابئی بئیمان نے اندر اندر چھپ کے چھپ کے چھپ کر پیغام بھیج دیا کہ نہ جاؤ میاں کہیں نہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں آدمی ہیں جو تمہارا ساتھ دیں گے جان دے دیں گے لیکن تمہارے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے تم نہ جاؤ کہیں پھر وہ تکڑے ہو گئے اور اندر کا جو کاشت بھیج رہا ہے نا اور بےمان اندر کا بنا ہوا تھا نا ظہری طور پر تو مسلمان بنا ہوا تھا انہوں نے پہلا بھیجا نبی علیہ السلام کو کہ ہم نہیں جاتے جو کچھ کرنا ہے کر لو بہرحال نبی علیہ السلام جب دسواں دن آیا آپ نے صحابہ کو لیا تو شریف لے گئے وہ قلعے کے اندر محفور ہو گئے حضرت نے محاصرہ کر لیا ایک بھی بےمان منافق نہ آیا ان کی امداد کے لیے سمجھا دیجیے عبداللہ ابن بھائی والے کوئی نہ آیا آخر قلعے میں بند ہو گئے وہ پھر اپنا نہ نکلتے تھے پھر صحابہ نے کیا کیا ان کے کھیت جلانا شروع کر دیے ان کی کھجوروں کو آگ لگانا شروع کر دی تاکہ ان کو غصہ لگے اور باہر نکلے چنانچہ وہ باہر نکلے حضرت نے کہا بس تمہارے لیے جان بخشی ہے جو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ نکلو یہاں سے جلدی چنانچہ انہوں نے اپنے مکان اکھیڑے دریا دروازے اکھیڑی سامان اٹھایا اور چلے گئے وہ خیبر کی طرف سمجھا نا صحیح یہ واقعہ ہوا اور نبی علیہ السلام کو وہاں سے بہت ساری زمینیں باغات ہاتھ آئے مال اے کے اندر یہ اس کا ذکر ہے یہاں اب سب سے پہلے تصویر ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دوسری صورت کو تصویر سے شروع کیا جائے گا تاکہ یہ ذہن میں رہے کہ اصل مسئلہ کون سا ہے مسئلہ توحید ہے خبا خاللہ بہبلا حکیم کرو مونو خبا خال یاد آ مضمون توحید آ گیا ہاں خیال کرو تصویریں کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لکھا ہے کالن یا ہالن لکھا ہے کالن یا ہالن معاف آتے واف تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور تمام وہ چیزیں جو زمینوں میں ہیں بہبل عزیز الحکیم اللہ تعالی اس لیے کہ وہی اللہ غالب ہے نمبر اول قدرت لکھا ہوا العزیز پر قدرت کامل لکھو ہمت کرو قدرت کامل العزیز پر العلیم پر حکیم پر علم کامل حکمت کامل حکمت کامل لکھ لیا علم قدرت کامل اور حکمت کامل ہوبلبی اخرج من کا فروغ من المن دیارے ہوبل پر لکھا ہے حضرت دعویٰ لکھا ہے یہ دعویٰ ہے سمجھا یہ کیا ہے دعویٰ ہے آگے دلیل آ رہی ہے اچھا اور لفظ لکھا ہے تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ یعنی عزیز و حکیم کا نمونہ لکھا ہوا لکھ لو آگے لکھ لو نا یعنی عزیز و حکیم کا ایک نمونہ ہے دیکھ لیا عزیز و حکیم کا نمونہ ہے وہی وہ ذات پاک ہے جس نے نکالا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے ان کے گھروں سے اول الحشر بس سے پہلے اجتماع کے اول الحشر کا مطلب کیا ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ پہلی دفعہ حضرت نبی علیہ السلام نے ان کو نکالا تھا او بنی نذیر کو یہ اول الحشر ہے پہلا نکالنا ہے دوبارہ نکالنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہود کو نکالا تھا اور شام کی طرف ان کو بھگایا تھا خیبر سے ادھر ادھر سے تو حضرت عمر کا نکالنا وہ ثانی الحشر ہے اور نبی علیہ السلام کا نکالنا یہ چاہے الحشر ہے بات سمجھ ہے دوسرا مطلب دوسرا مطلب جو مولانا رحم اللہ لیتے ہیں فرماتے ہیں اول الحشر کا معنی یہ ہے کہ پہلی دفعہ تم نے حملہ کیا تو مرعوب ہو کر بھاگ گئے تمہیں دوبارہ حملے کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی اول الحشر پہلے حشر کے لیے ابتدا اجتماع میں ما زنن تم علت دعوی نمبر اول او ابھی دعوی گزرا ہے ہودی اخرج الدین کفرو ان کو نکالنے والا کون ہے اللہ دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ ما زنن تم نہیں گمان کرتے تھے تم بوجہ ان کے شان و شوکت کے بجا ان کے شان و شوقت کے نہیں گمان کرتے تھے تم یہ کہ نکلیں گے وہ وزنو علت دوم اور وہ خود بھی گمان کرتے تھے کہ بے شک وہ حفاظت کرنے والے ہیں ان کی قلعے ان کے مان یا تو ہم کا مانا حفاظت کرنے والے ہیں ان کی قلعے ان کے من اللہ اللہ کے عذاب سے فتح اللہ مؤثر حقیقی مغلوبیت چلکا ہے مؤثر حقیقی مغلوبیت اصل اصل مؤثر حقیقی کون ہے اللہ پاک آیا ان کے پاس عذاب اللہ پاک کا عذاب لکھا ہے لفظ اللہ کے نیچے عذاب اللہ پاک کا ایسی جگہ سے کہ گمان ہی نہ کرتے تھے ان کو گمان ہی نہیں تھا یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جو بے سرو سامان تھے جو بے سرو سامان تھے ان کے الحرمت حقیقی ماں والی نہیں وہ کہہ تو دیا نا انت علیہ کا ظاہر امی لیکن وہ حقیقی ماں والی حرمت نہیں ہے نمبر دو گناہ کا کلمہ ضرور ہے کیونکہ جھوٹ ہے نا انت علیہ کا ظاہر امی چاہے جھوٹ ہے نا کیونکہ وہ تو حلال ہے ظاہر ام تو حرام ہے اور یہ حلال ہے حلال کو حرام کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے سمجھا نا صحیح ہاں گناہ کا کلمہ نمبر تین در صورت تدارک تدارک کر لے ہوئے کفارہ کفارا دے تو معاف ہو جائے گا کتنی باتیں ہیں تین اب دیکھو اللہ جو ہونا وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم سے اپنی عورتوں سے کیا مطلب ہے زہار کا مثلا یوں کہتے ہیں انت علیہ کا ظاہر امی جی انت ہاں یہ بھی یاد کر لو کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری ماں ہے تو لہ سب شہن جو کچھ بھی نہیں ہے یہ کہے تو میری بیٹی ہے کچھ نہیں ہے تشبیح دے وے کہے میری ماں کی طرح ہے کیا ہے ہاں تو پھر کچھ بنے گا نیت ہوگی تو اب وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں تم سے اپنی عورتوں سے ماں ہن ہیں حکم اول کیا لکھا ہے ہاں پہلا حکم چاہے نہیں ہے وہ مائیں ان کی ان کی مائیں وہ نہیں ہے حرمت ہے ابدی حقیقی ماں والی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نہیں ہے مائیں ان کی مگر صرف وہ عورتیں جنہوں نے جنا ہے ان کو جنہوں نے ان کو جنا ہے وہ ان حکم دوم کیا لکھا ہے دوم کیا تھا اوپر کیا لکھا تھا کہ گناہ کا کلمہ ضرور ہے اور بے شک یہ لوگ البتہ کہتے ہیں من کرم من القول ناپسند بات کیا کہتے ہیں ناپسند بات اور جھوٹھی بات ناپسند اور جھوٹھی بات کہہ رہے ہیں انہوں پر لکھا ہے اس لیے گناہ تو ضرور ہوگا اس لیے گنا تو ضرور ہوگا اس لیے گناہ تو ضرور ہوگا اللہ یہ نمبر تین ہے کیا ہے لکھا ہے ترغیب تدارک تدارک کی ترغیب دے رہے ہیں کفارہ ادا کرو تم اور اوپر لکھا ہوگا در صورت تدارک معاف بھی ہو جائے گا در صورت تدارک معاف بھی ہو جائے گا اور بے شک اللہ پاک البتہ معاف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں حضرت لافوب غفور پر لکھا ہے فائدہ اول تکفیر سیئات جی. مجھ سے سمجھ لو کفارہ جو اللہ پاک نے واجب کیا ہے کفارے کے دو فائدے ہیں کتنی فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دماغ سیدھا ہو جاتا ہے کیا سیدھا ہو جاتا ہے ہاں جب ساٹھ روزے رکھے گا یا ساٹھ مسکینوں کو کھلائے گا سمجھا نا کہ گردن آزاد کرے گا پیسہ لگے گا پھر پتہ چلے گا کہ آئندہ ایسی بات منہ سے کبھی نہیں نکالنے سمجھا سی ان اللہ اور بے شک اللہ پاک البتہ بڑے معاف کرنے والے بہت بخشنے والے ہیں یہ پہلا فائدہ ہو گیا کفارے کا کون سا تکفیر سیاحت ظاہرون اب حضرت طریقے تدارک ہے کیا ہے تدارک کا کیا طریقہ ہے اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے اس کے بعد عود کرتے ہیں سمجھا خیال کرو ذرا مانا سمجھو جہاں اس کے بعد واپس آتے ہیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی ہے سمجھا سنگھ ظاہر بڑا سوال ہے ادھر اللہ کہتے ہیں انقلون من کرم من القول جھوٹھی بات کہتے ہیں گندی بات کہتے ہیں ادھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ اس بات کی طرف عود کرنا چاہتے ہیں تو آزاد کر دیں کفارا دے دیں سمجھا تو ہو جائے گا کام اس کا مطلب ہے جھوٹھی بات کی طرف عود کرنے کی اللہ ترغیب دے رہا ہے وہ سمجھ رہے ہو اس لیے لے پر لکھا لے نقض ہے ہاں اس کے بعد عود کرتے ہیں واسطے توڑنے اس بات کے جو انہوں نے کہی ہے جو بات انہوں نے کہی ہے اس کو توڑنا اور ختم کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا مطلب نیچے لکھا یعنی نفع اٹھانا چاہتے ہیں لکھ لو یعنی بیوی سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں سما جا پر یعنی بیوی سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں لکھ ہے یعنی بیوی سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں سمجھا سی فتح فتحریر پر کیا لکھا ہے سورت اول ہے اور لکھا ہوگا غلط لفظ ہے سمجھا کم یہ اردو نا پیچھے سے غائب آ رہا ہے سارا تحریر و تو ان کے ذمہ آزاد کرنا ایک گردن کا پہلے اس کے تماز تھا جیسے ملے وہ دونوں آپس میں اختلاط کریں پہلے اس کے اختلاط کریں وہ دونوں نکل کا صحبت یا دوا یہ صحبت نہیں لکھا صحبت یا دوائی ہے صحبت ظالکم تو ادون بہی اب حضرت آ گیا کفارہ کفارے کی دوسری حکمت آ رہی ہے پر پرچہ لکھا ہے حکمت کفارہ نمبر دوم یعنی فائدہ اخلاقیہ یعنی فائدہ اخلاقیہ اخلاقی فائدے کا بیان ہے یہ بات واد کیے جاتے ہو تم ساتھ اس کے تو اگونا پر لکھا ہے یعنی زجر انل المعاصی آئندہ کے لیے دن لکھا ہوا ہوگا ہوگا ضرور ہوگا ش پر وہ اور چیز ہے جی اچھا بات کیے جاتے ہو تم کے یہ لکھا تو جارون بے ہی ہاں، بات کیے جاتے ہو تم ساتھ اس کے یعنی تم اس کے ساتھ نصیحت کیے جاتے ہو روکے جاتے ہو تم اور اللہ باپ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو پورے خبردار ہیں حاشیہ دیکھو حاشیے پر لکھا ہے خلاصہ آخر آخر میں خلاصہ لکھا حاشیے ہاشیے خلاصہ یہ کہ کفارہ میں دو فائدے ہیں کتنے فائدے ہیں دو نمبر اول تقسیر ہے سیاحت نمبر دو زجر انل معافی یہ اخلاقی فائدہ ہے ہے جی فملم جیسا مشہ رہے یہ نمبر دو صورت ہے بس وہ انسان جو نہ پائے گردن تو بس آج روزے رکھنے دو مہینے لیکن متطاب ہے لگاتار پہلے اس کے اختلاط کریں وہ دونوں بس وہ انسان تیسری صورت جو نہ پائے تو بس کھلانا ہے ساٹھ مسکینوں کو کا تاکید اہتمام تاکید اہتمام کے لیے پھر تاکید ہو رہی ہے یہ بیان حکم کیوں ہے لیتو نو تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پاک پر کیا مانا یعنی ان احکام کی تصدیق کرو تاکہ ایمان لاؤ تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر مزید تاکید آ گئی اور یہ ہے ضابطے خدا بندیا کیا ہے ذات خدا بندیا ولل کافرین رینا سمرے انکار چل ہے اور منکرین تصدیق کے لیے منکرین احکام کے لیے عذاب ہے دردناک ان الدین دونا اب حضرت منافقوں پر نظر آ رہی ہے تخویف دنیاوی اور اخروی آ رہی ہے یہ بےمان ہمیشہ مخالفت کرتے تھے نا احکامات پر مسخری کرتے اور مخالفتیں کرتے اللہ نے فرما اللہ رسول کے جو مخالف ہے وہ ہمیشہ دلیل ہو کر رہیں گے بے شک وہ لوگ جو مخالفتیں کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو تو سمرائے دنیا ویا طریقہ ہے حضرت ہونا چاہیے تھا یوک باتو کیا ہونا چاہیے تھا یوک باتو دلیل کیے جائیں گے مستقبل میں لیکن اس کو کو بیتو سے تعبیر کیا گیا گویا کہ یہ کام ہو چکا ہے گویا کہ یہ کام تو موبائل کا مقصود ہے میں کو دلیل کیے گئے سمجھا جس طرح کے دلیل کیے گئے وہ لوگ جن سے پہلے گزرے کو بیتو پر جیسے بدر احزاب وغیرہ میں جیسے بدر احزاب وغیرہ میں دلیل کیے گئے سمجھا جس طرح کے دلیل کیے گئے وہ لوگ جن سے پہلے گزرے سمجھا سی وقد اندلنا وقد اندلنا پر حضرت ایک تو لکھا ہے وجہ آزاد لکھا ہے اور ایک لفظ یہ لکھا ہے اور عذاب کیوں نہ آئے حالانکہ نہیں لکھا ہوا جی ہاں وقت اندلنا اندلنا کے نیچے جو ہاشیے پر لکھ لو اور عذاب کیوں نہ آئے حالانکہ اور عذاب چونا آئے حالانکہ اور عذاب چونا ہے حالانکہ لکھ لیا جی۔ حالانکہ حالانکہ تحقیق اتارا ہم نے آیات بینات یعنی آیات واضح ہم نے واضح آیات اتاری ہے اور پھر بھی یہ نہیں مانتے اور ان کا انکار کرتے ہیں ان کا منکر کافر ہے اس کو عذاب دیا جائے گا بلل کافرینا رینا اخروی اوکھروی اور وقت کافروں کے عذاب ہوگا آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب مہین ان کے نیچے آخرت میں لکھا ہے یوم بات وقت عذاب کیا لکھا ہے وقت عذاب جس دن کے اٹھائے گا ان کو اللہ پاک سب کو بس خبر دے گا ان کو ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے احفاہ اللہ ہو چونکہ ہے کیونکہ گن کر رکھا ہے اس کو اللہ پاک نے محفوظ کر رکھا اس ماں عاملو کو اللہ پاک نے وہ نسو ہو اور بھول گئے ہیں وہ اس کو انہوں نے اس کو بھلا دیا اللہ پاک نے اس کو معقول کر رکھا ہے نسو کے نیچے لکھا ہے حقیقت یا عملن جی۔ حقیقت یا ہاں ایک بھولانا یہ ہے کہ انسان حقیقت بھول جائے یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یاد تو ہے لیکن عملاً بھولا ہوا ہے میں نے توبہ نہیں کرتا تو گویا کہ بھولا ہوا ہے حقیقت عمل کل شعین ان کے اعمال کی کیا تخفیف ہے ان کے اعمال کی اللہ تو پر ہر چیز کے گواہ ہے علم تر ان اللہ اب حضرت وجرات کا بیان شروع ہو رہا ہے منافقین پر جو چوٹی کے منافق تھے بےمان جہاد کے اندر خلل ڈالتے تھے نہ جاتے نہ دوسروں کو جانے دیتے تھے لیکن یہ زجر جو ہے یہ بمنزل قیدہ کلیہ کے ہے بمنزلے ہاں۔ اللہ فرماتے میں سب کچھ جان رہا ہوں مناف کو میں تمہارے اندر اور ظاہر کے حال جان رہا ہوں مجھے دلوں کے رات کا بھی پتا ہے تم کر لو جو کچھ کرتے ہو مجھے سب کچھ معلوم ہے الم تارا لکھا ہے نیچے جی بیان زجرات جی۔ لکھا ہے برائے اور یہ زجر اول ہے یہ بمنزل قاعدہ باقی زجرات جو ہیں وہ جزیات کے ہیں اب دیکھو آیا نہیں دیکھا تو ان عالم علم کامل کا بیان ہے کس کا بیان ہے علم کامل کا بیان ہے کہ بے شک اللہ جانتا ہے تمام ان چیزوں کو جو آسمانوں اور وہ جو زمینوں کے اندر ہے ما یقون من نجوا نمبر دو معیت کاملہ چلے کا نہیں ہوتی سرگوشی تین آدمیوں کی مگر وہ چوتھا ہوتا ہے ان کا اور نہ سرگوشی پانچ کی مگر وہ چھٹا ہوتا ہے ان کا اور نہ کم اس سے اس عدد سے مثلا دو یا چار بلا اکثرا اور نہ زیادہ مثلا چھ سات لکھا ہے نہیں لکھا مگر چھ سات اللہ ہوا ماہوں مگر وہ اللہ ہر حال میں ساتھ ہے ان کے مگر وہ اللہ ہر حال میں ساتھ ہے ان کے اے نما کانو خا جہاں بھی ہوں میں غار میں ہوں میں پہاڑ میں ہوں میں مکان میں ہوں میں جہاں بھی ہوں میں وہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو نبے او پہلے آیا علم کامل پھر آئی مائیت کاملہ اب نمبر تین محاسبہ آ گیا اس کے بعد خبر دے گا ان کو ان اعمال کی جو وہ عمل کرتے رہے کیا مت کے دن اللہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ بے شک اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والے ہیں میری طرف دیکھو تھی یہ بےمان تھے تو مخالف منافق بےمان کیا کرتے صحابہ کرام کا کوئی تحفہ گیا ہوتا باہر قدرے کے لیے آپ نے بھیجا ہوا ہوتا اور ان کے رشتہ دار کوئی بیٹھے ہوتے باقی تو ان کے قریب آ کر بیٹھ جاتے دو دو تین تین مل کر سمجھا پھر اس کی طرف اشارہ بھی کرتے یوں اشارے کرتے گلے کی طرف کہ وہ مقصد یہ کہ وہ بیچارہ سمجھے کہ میرے جو رشتہ دار وہاں گئے ہوئے ہیں وہ بیچارے قتل ہو گئے شہید ہو گئے سمجھا مغموم کرنا مقصود ہوتا کہ وہ پریشان ہو گئے اسی طرح بعض اوقات خود اس کی طرف اشارہ کرتے پیچھے لگ پڑتے وہ سمجھتا کہ یار یہ میرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں اس طرح صحابہ مغموم ہوتے تو پھر نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ یہ ایسا کرتے ہیں آپ نے ان کو بلایا منع کیا فرمایا ایسا نہ کیا کرو اس قسم کی سرگوشیاں نہ کیا کرو لیکن آپ کے منع فرمانے کے باوجود ہی وہ منع نہ ہوئے نہ رکے تو ان پر پھر یہ نظر آئی ہے الم الحمدال آج کل بھی لوگ ایسے کرتے ہیں سمجھا بلا وجہ پریشان کرنے کے لیے بیٹھ گیا اشارے کیے سمجھا تاکہ وہ سمجھے کہ میرے نام کہہ رہے ہیں دینا زجر ثانی برائے آیا نہیں دیکھا تو انہیں طرف ان لوگوں کے جنہیں منع کیا گیا تھا ان نجوا سرگوشی کرنے سے ان نجوا جو ہے اس کا لام عہد خارجی کا ہے مطلق ان نجوا سے منع نہیں کیا جا رہا سمجھا بلکہ وہ سرگوشی جو مسلمانوں کو ایزا کا باعث بنے تو سن رہے ہو خیال کرو ذرا منع کیے گئے ہیں نجوا سے سمجھا جہاد کے خلاف جو مشورے کرتے ہیں ان سے منع کیا گیا سما جود ہونا مرض اول کیا لکھا ہے پھر بھی عود کرتے ہیں سما استبادی آئے پھر بھی عود کرتے ہیں لمان اس کام کے کرنے کا جس سے ان کو منع کیا گیا ہے اس سے وجہ بجنا اور کون میں باتیں کرتے ہیں بل اس میں سات گنا سات گنا کے کیا مطلب ہے نیچے لکھا ہے باوجہ من ہی ان ہو ہونے کے گنا لازمی آئے باوجہ من ہی ان ہو ہونے کے حضرت نے جب ایک دفعہ منع کر دیا اب جب وہ کہیں گے تو وہ گناہ ہے لیکن یہ گنا لازمی ہے میں ان تک محدود ہے دوسرے کی طرف نہیں جا رہا اگل ادوان اور زیادتی اور ظلم دوسروں پر کس طرح بوجہ تحزین صحابہ کے گناہ متعدی ہے لکھا ہوا بابا جا صحابہ کے گناہ متعدی ہے کہ دوسروں کو جو مغموم کرتے ہیں نا صحابہ کرام کو تو یہ متعدی گناہ ہو گیا وہ معیل رسول ہے اور نا فرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باوجہ حضرت کے منع فرمانے کے باب دیکھو جی کام ایک ہے تین فتوے لگ رہے ہیں کام فتوے اسم کا فتویٰ لگ رہا ہے ادوان کا لگ رہا ہے معافیتی رسول کا لگ رہا ہے اسم کا اس لیے کہ من آنو ہے اور ہر من ہی آنو کا عمل کرنا گناہ ہے اور ادوان کا فتویٰ اس لیے کہ دوسروں کو مغموم کر رہا ہے تو یہ متعدی گنا ہے اور معافیت رسول اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے پہلے اس سے کیا کر دیا ہے منع کر دیا تو معافیت رسول بھی ہوگی نا فرمانی ہوگی نبی علیہ السلام کی اچھا جا کا نمبر دوم توہین رسول مرد دوم یہ خبیص کیا کرتے جب آتے نا حضرت کے پاس کہتے اسام والے کا کیا کہتے اس طرح مبہم کر کے بولتے اسام والے کا اور سام کا معنی موت ہوتا ہے حضرت کو بد دعا دیتے پھر کچھ نہ ہوتا حضرت مہربان حضرت سمجھ جاتے انہوں نے اسام کا حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ یہودیہ حضرت کے بعد کہنے لگے اسام والے کا بی بی نے کہا وعلیکم السلام واللانت الى یوم الدین حضرت نے فرمایا وعلیکم بی بی عائشہ نے سن لیا تو وعلیکم السلام واللانت الى یوم الدین کہہ دیا آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا تو نے کہا اس نے کہا حضرت آپ نے نہیں سنا جو کچھ انہوں نے کہا فرمایا میں نے سنا ہے میں نے وعلیکم کہا ہے جی جو سجاب لی فی ہم ولا جو سجاب الحم فیا ان کی دعا میرے حق میں منظور نہیں ہوتی میری بد دعا ان کے حق میں منظور ہوتی ہے فرما بالرف کے نظم کیا کرو اتنی زیادہ سختی نہ کرو اندازہ گھرواؤ تو حضرت تو نرم دل سے حضرت کچھ نہ کہتے وہ بےمان پھر آپس میں کہتے دیکھو جی اگر یہ پیغمبر ہوتا اور ہم اتنی غلط کلمہ بولتے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب نہ آ جاتا الٹا یہ کہتے ویزا جا اوگا دکھائے مرد دوم دوم تو اور جب آتے ہیں آپ کی خدمت میں حاؤ کا دعائیں دیتے ہیں تجھے وہ دعائیں جو نہیں دعا دی تجھے ساتھ اس کے اللہ پاک نے بج مرد سوم حماقت منافقین مرد سوم حماقت منافقین ہے سمجھا اور کہتے ہیں اپنے دلوں کے اندر اپنے آپس کے اندر اپنے کا مانا دلوں میں نا اپنے آپس میں کہتے ہیں نیچے لکھا ہوگا کہ اگر یہ پیغمبر ہیں اگر یہ پیغمبر ہیں تو کیوں نہیں فوراً عذاب دیتا ہمیں اللہ پاک جو اذیبوں نے کے نیچے فوراً لکھا ہے کیوں نہیں فوراً عذاب دیتا ہمیں اللہ پاک ان باتوں پر جو ہم نے کہی ہے باوجود سراسر بے ادبی ہونے کے باوجود سراسر بے ادبی ہونے کے اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہس بہم جہنم جواب شکوا کیا لکھا ہے جواب شکوا کافی ہے ان کو جہنم ان کو جہنم کافی ہے یسلونا ضرور داخل ہوں گے اس کو یسلونا ضرور داخل ہوں گے ان کو اصل مسیح مزمت جہنم بڑی بری جگہ ہے رجوع کی جا الذین آمنو اب قیدا اول ہے برائے اصلاح مناسب باقی علماء تو فرماتے ہیں کہ ذکر ہے ایمان والوں کا ارادہ ہے نفاق والوں کا ذکر ہے ارادہ ہے نفاق والوں کا اور مولانا فرماتے نہیں آمنو کے اندر بھی منافق مراد ہے آمنو سے مراد آمنو باللسان بل ہے اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا نیچے لکھا ہے اے بل نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو بل اچھا کرو مانا اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا باقی حضرات کہتے ہیں مخلص مومن مراد ہیں جہاں خطاب ان کو ہے مراد وہ منافع کا ہے مولانا کہتے ہیں مرادی جہاں خطاب ہی ان منافقوں کو ہے اضاق تنا جائے تم جب کہ آپس میں کان میں باتیں کرو تم فلاں تنا جاؤ اصول فوج نمبر ون لکھا ہے پتنا کان میں باتیں کرو ساتھ گناہ اور زیادتی اور نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن آ جاؤ نمبر دو دوسرا اصول فوج اور سرگوشیاں کرو تم بل بر ساتھ احسان کے احسان کی طرح ساتھ نیکی سرگوشی کرو حضرت بل بر جو ہے یہ مقابل ہے ادوان کا اس کا مقابل ہے کیونکہ ادوان کا معنی جو دوسرے پر زیادتی ہے اور بر کا معنی دوسرے پر احسان ہے تو بیر مقابل ادوان کا ہے سمجھا تھی آگے بت تقوا اور تقوا کی یہ تقوا جو ہے اسم و معصیت کا مقابل ہے سمجھا خوف خدا کی بتک اللہ آ گیا پھر وہی بات پیچھے پڑ رہے ہو نسخہ عمل چل ہے عمل کرنے کی توفیق کیسے ہوگی کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو گئے اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے اللہ بھی علت ہے وہ ذات پاک جو طرف اس کے تم جمع کیے جاؤ گے ان من نجوا نجوا چلکا ہے شیطانی فیل ہے سوائے اس کے نہیں سرگوشی ان نجوا کے اندر بھی لام عہد خارجی کا ہے اور اس سے مراد مخصوص نجوا ہے جو وہ مسلمانوں کے خلاف کیا کرتے تھے کے نہیں یہ سرگوشی میں نے شیطان ہے شیطان سے ہے یعنی محض اس کے بہکانے سے محض اس کے بہکانے سے ماشاء اللہ بزرگوں آپ کو ٹیک لگانے کی جو نا جگہ بڑی اچھی مل گئی ہے جہاں کرو مانا ان نمن نجوا سوائے اس کے لیے سرگوشی جو ہے یہ من شیطان شیطان کی طرف سے آئے یعنی محض اس کے بہکانے سے آئے لے جہاز ہونا غرض نجوا تاکہ مغموم کرے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا بلے سب وار رحم شہ نتیجہ نجوا لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے اور نہیں ہے نقصان دینے والا یہ نجوہ ان کو کسی چیز کا کر لو سرگوشیاں جتنی کرتے ہو میرے صحابہ کو کوئی نقصان اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ جو چاہے گا تو نقصان پہنچے گا بال اللہ دستور العمل کیا لکھا ہے اے صحابہ تم ان منافقوں کے نجوا سے نہ ڈرو تم یہ دستور العمل اختیار کرو کہ اللہ پہ سہارا کرو بات اور اوپر اللہ پاک کے یہ سہارا کرے ایمان والے یا منو قانون فانی برائے اصلاح منافع کی لکھا ہوا کہاں ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ ہوا لکھو قانون ثانی بزرگو قانون ثانی ہے نا جی یہ دوسرا قانون ہے لکھ لیا قانون ثانی برائے اصلاح منافع رکھ ہے نا لیا ہے میری طرف دیکھو جی منافق بےمان کیا کرتے جناب آ کر حضرت کے ساتھ بیٹھ جاتے بالکل جگہ مل مار لیتے پہلے کھلے کھلے ہو کر بیٹھ کے جگہ مل لی اب ابو بکر صدیق آوے عمر فاروق آوے عثمان غنی علی مرزا زبیر طلحہ عدت حضرات آمے مخلص صاحبہ سعد بن مواد ہے عبادہ جی آمیں تو یہ کھڑے ہوئے ہیں جگہ نہیں دیتے بیٹھے ہوئے ہیں سمجھا سی جی؟ وہ کھڑے ہوئے ہیں اب کوئی بات بعد اوقات اکیلے میں بات کرنی ہوتی ہے کوئی راز کی بات ہوتی ہے وہ کھڑے ہیں حضرت کا میاں ادھر ادھر ہو ان کو جگا دو بس وہ یوں یوں کر کے پھر بیٹھ جائے سمجھا نا اور پھر حضرت کہتے بعد اوقات کوئی بات کرنی ہوتی بابا میں نے بات کرنی ہے تم یہاں اٹھ جاؤ یہاں سے جلدی بات کرنی ہے تو کہتے دیکھو جی ہم پہلے آئے پہلے بیٹھے ہمیں اٹھا دیا ان کو بٹھا دیا اعتراض شروع کر دیا سمجھا نا جی اللہ پاک نے فرمایا کہ مجلس صدر مجلس جو ہے وہ جب تمہیں کہے کہ فراخی کرو تو فراخی کیا کرو جب کہے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو یہ ان کی اصلاح ہے یہ سمجھا تو لبا بھی ایسے فرمایا کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے کرتے ہیں بہت کرتے ہیں ہاں نبی علیہ السلاط اور تسلیم نے فرمایا ہے کہ نماز کے اندر علی کو مناقبہ تم سب سے زیادہ جس کے کندھے نرم ہوں گے وہ زیادہ بہتر ہے کندھے نرم ہونے کا مطلب یہ کہ نماز میں اثر کرتے ہیں کہ تھوڑی سی جگہ پر یہ ایک آدمی کھڑا ہونا چاہتا ہے وہ اکڑے ہوئے یہ نہ کہ ادھر ادھر ہو کر جگہ دے دیں چلو وہ بھی کھڑا ہو جائے نماز میں اکڑے کھڑے رہتے ہیں جیسے خیال کیا کرو سمجھا ایک تو نماز کے اندر کھلے کھلے کھڑے ہوتے ہو فاصلہ ہوتا ہے مل کر کھڑے ہو وہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو سن رہے ہو بزرگوں ہاں، خیال کیا کرو اور دوسرا یہ کہ چادریں شلواریں اوپر ہونی چاہیے رحمان الرحیم یا جو آ منو آئے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا رات کو پھر عشاء کے وقت ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے باہر بیٹھے اندر یہ تکرار کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں پنکھے چل رہے ہیں لائٹیں جل رہی ہیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے دو منٹ تین منٹ پہلے آ جاؤ میں بیٹھو نہیں آئیں گے پھر جب اللہ اکبر شروع ہوگی پھر بھاگیں گے پنکھے چل رہے ہیں بتیاں جل رہی ہیں اور بھاگیں گے درمیان سے ایک ہی کے درمیان کے دروازے سے نکلیں گے سپروں کو چیرتے ہوئے پتہ نہیں میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کر کے کہیں پتہ نہیں جنگل سے نکل آئے ہیں آداب بھی ہیں کچھ یا نہیں کبھی پہلے دو منٹ تین منٹ بتیاں بند کر دی پنکھے بند کر دیے اور ایک طرف سے سامنے سے نکلنا صفوں کے درمیان سے جانا ہے بس کچھ آج جا جو آمنو اے ایمان والے ہو پیلا لکھم جب کہا جائے تمہیں اب طرف صدر مجلس اگ طرف صدر مجلس کہا جائے تمہیں تفسا شروف سے آداب مجلس نمبر اول کھل کر بیٹھو بیچ مجالس کے کھل کر بیٹھو بیچ مجالس کے تاکہ اوروں کو جگہ مل جائے تاکہ اوروں کو جگہ مل جائے فف کھول کر بیٹھا کرو جب سا اللہ تو سمرا اچھا نکلے گا نسٹ پر سمرا لکھا ہے فراخی کرے گا اللہ پاک جنت میں واسطے تمہارے سن رہے ہو ملا ہاں جہاں تم کسی کو جگہ دو گے تو اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے گا جہاں تم تنگی کرو گے تو وہاں اللہ تنگی کرے گا سمجھا جب قرآن ہے کسی آدمی کی بات نہیں ہے جب صاح اللہ فراخی کرے گا اللہ پاک جنت میں واسطے تمہارے ویزا شدو نمبر دو ماداب اور جب کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ کہا جائے کسی ضرورت کے لیے کہا جائے کسی ضرورت کے لیے کہ کھڑے ہو جاؤ تو بس کھڑے ہو جایا کرو تین تحفے ہیں حضرت کتنی تحفے ہیں پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملانے کا حکم آیا ہے نماز میں اب یہ شروع ہو گئی بات بھئی ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں سورہ مجادلہ پڑھ رہے ہیں سمجھا ہاں، ہم حدیث پاک نہیں پڑھ رہے کہ پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملانے کا حکم ہوئے یہ بات تم وہاں پڑھو گے میں نے تمہیں کہا کندھے سے کندھا ملا دو تاکہ فرجا نہ رہے درمیان میں اور تمہارے درمیان شیطان نہ آتا جاتا رہے اگر شیطان کو راستہ دینا ہے تو تمہاری مرضی ایک دوسرے سے الگ ہو کر کھڑے ہو یا کرو جی ہاں میں نے کندھے کا کہا ہے شیطان ورنہ پھرتا رہے گا سنو بات کتنی تحفے ہیں تین منافقین عوام مؤمنین علماء مؤمنین کتنی طرح سے گئے منافقین عوام مؤمنین اور علماء مؤمنین منافقین جو ہیں ان کا سمرہ محرومی ہے کیا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے عوام مومنین جو ہیں ان کا سمرہ کیا ہے نفس رفعت درجات کیا کہہ رہا ہوں نفس رفعت یعنی صرف رفعت درجات اور علماء مومنین جو ہیں ان کے لیے مزید رفات درجات کتنی چیزیں کتنی طرف ہیں آپ کے پاس لکھا ہے حاشیے پر لکھا ہے عوام مؤمنین وہ پہلا پہلا حاشیہ ہے پہلا پہلا کمرہ کیا لکھا ہے رفع درجات سمجھا یہ نفع غلط لکھا ہوا ہے نفت رفع درجات مانا مہد رفع درجات نمبر دو کیا ہے مؤمنین علماء ان کا سمرہ مزید رس درجات نمبر تین منافقین ان کا سمرہ چاہے محرومی اب کرو مانا یار اللہ سمرا عوامین چلکائے اونچا کرے گا اللہ پاک اس امتسال امر کی وجہ سے اس امتسال امر کی وجہ سے اونچا کرے گا اللہ پاک ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اللہ اللہین عاموچا ہو گئے عوام مومنین آگے من کم کیا لکھا ہے خیال کرو خیال کرو من کم تم میں سے یہاں لکھا ہے سمرہ منافقین تم میں سے اے ایمان والو منافق نکل گئے منافق ہاں یارف اللہ کس کو نصیب ہوگا من کم کو کس کو نصیب ہوگا من کم کو نصیب ہوگا یعنی صحابہ مومنین کو باقی منافق وہ